یہ یعنی حدیث جو الدب المفرد میں ہے ماں نہلا والد ورد نہلن من ادب حسن یعنی کوئی باپ اپنے بیٹے کو جو سب سے اچھی چیز دے سکتا ہے وہ ادب حسن ہے ادب حسن تو مطلب ہے آداب حیات راز حیات سائنس آف لائف دیکھیے آدمی پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں معلوم کہ دنیا کیا ہے پیدا ہوتا ہے گھر میں لیکن کچھ زندگی گزارنی ہے گھر کے باہر کی دنیا میں تو گھر کے باہر کی دنیا کیا ہے وہ اگر نہیں جانے گا پہلے سے تو باہر جائے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا میں ایک بار تھا سہارنپور گیا تو وہاں چار ہندو لڑکے مجھ سے ملنے کے لیے آئے چار ہندو نوجوان میرا عادت ہے کہ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اپنا کوئی تجربہ بتائیے اپنا کوئی ایکسپیرئنس بتائیے ہندی میں کہ اپنا انبھو بتائیے یہ پوچھا میں نے ان سے تو چاروں نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہمارا سب سے انبھو یہ ہے کہ ہم جب گھر میں تھے تو ہمارے ماں باپ سارا ہمارا سام کر دیتے تھے سارا کام ہر کام ماں باپ کر دیتے تھے منہ سے نکلا اور ماں باپ نے کر دیا تو گھر میں ہم گئے کہ پیار محبت کے ماحول میں جیتے تھے اب ہم باہر آئے ہیں تو باہر کو ہمیں کوئی کسی کو ہم سے پیار نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ جو تک کرو گے اتنا پاؤ گے تو انہوں نے کہا گھر میں تھے ہم تو بلا کیے ہمیں سب کچھ مل رہا تھا اب ہم باہر آئے تو لگتا ہے کہ ہمیں جو کریں گے وہی ملے گا نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا ان لڑکوں نے زندگی کا راز اس وقت دریافت کیا جبکہ ان کی زندگی کا بہت حصہ گزر چکا تھا یہ وہ چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے زندگی میں ہر گھر کا یہ حال ہے کہ بچوں کو بس سمجھتے ہیں کہ پیار محبت کرو پیمپرنگ جو کہتے ہیں تو پیمپرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کرے کچھ بھی نہیں ملے سب کچھ اس کو تو بچہ جو ہے کانشیسلی یا انکانشیسلی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اسپیشل ہوں مجھے کرنا کچھ نہیں ہے مجھ سے بول دینا ہے اور سارا کام ہوتا رہے گا تو کانشیسلی یا انکانشیسلی کو سمجھ لیتا ہے جیسے امریکہ میں ایک لڑکی ماں باپ نے ایک لڑکی سے ملایا تو لڑکی کو میں نے ماں باپ نے کہا کہ لڑکی ٹینشن رہتی ہے غصہ ہو جاتی ہے نصیحت کیجیے وغیرہ تو لڑکی نے مانے نہیں ہے ان باتوں کو اور آخر میں مجھ سے وہ کاؤنسلنگ کروانا چاہتے کاؤنسلنگ آخر میں بہت ارگلی اٹھ کر چلی گئی وہ I am okay I am all right I don't need any kind of counselling پھر میں نے ماں باپ کو بہت زبردست ہیمرنگ کی کہ آپ لوگ بچوں کیا بناتے ہیں یعنی جھوٹا کانفیڈینس فالس کانفیڈینس پیدا کر دیا آپ نے اپنے بچے میں فالس کانفیڈینس کہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تو آپ نے پیمپرنگ کے ذریعے سے اپنے بچوں کو تباہ کر دیا تو دیکھیے ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو جو لاٹ پیار دیتے ہیں جو پیمپرنگ کرتے ہیں جو فیور دیتے ہیں فیور وہ زہر سے کم نہیں زہر سے کم نہیں اس لیے وجہ سے بچہ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھ لگتا ہے لیکن گھر میں ماں باپ تو برداشت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو اور سچ مچ اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں باہر تو اس کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملتا باہر دنیا تو میرٹ پر ہے جتنا کرو گے تب پاؤ گے تو یہ کنٹراڈکشن ہے جو ہر ایک کی زندگی میں ہے اس کا احتیاط کیا ہے تمام لوگ جو ہے کیا ہے دوسروں سے نفرت کرتے ہیں جس کو بھی دیکھیے کیوں باہر نکلے تو دیکھ انہوں نے دیکھا کہ مجھے تو کوئی پیار نہیں دے رہا ہے مجھے کوئی فیور نہیں دے رہا ہے میرے ساتھ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا ہے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہ بھائی مجھے باہر میں ملا جو مجھے گھر کے اندر مل رہا تھا یعنی انکانشلی ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن وہ یہ یہ امید رکھ لیتے ہیں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ مجھے گھر کے اندر مل رہا تھا وہی مجھے باہر ہی ملتا رہے تو باہر کی دنیا کیوں دے گی اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ انکانشیسلی ان کے اندر ایک آ جاتا ہے کہ سب خراب لوگ ہیں اچھے لوگ میرے ماں باپ تھے بس اور کوئی اچھا نہیں ہے ایک کتاب لکھی ہے سی ایم جوڑ نے ماڈرن وکٹنس اس میں لکھا ہے اس نے کہ ہر آدمی پیداشی طور پر ہیٹ فل ہے ہر آدمی پیدا ہی تو ہیٹ لے کر پیدا ہوتا ہے مگر یہ غلط ہے یہ ہیٹ کوئی پارٹ آف نیچر نہیں ہے وہ ایک بات کو سمجھ نہیں سکا ہر گھر ہیٹ کا کارخانہ ہے ہر گھر ہیٹ کی فیکٹری ہے اب جو اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ماں نے دیا جو باپ نے دیا تو گا اس کو ذہن میں بٹھا دیا کہ بس تم کو پیار کرنے والا وہی ہے جو کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دے تم سے پیار وہی کرتا ہے جو تم کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دے تو اب کرائیٹیرین غلط ہو گیا کرائیٹیرین آف لو غلط ہو گیا بچپن سے گھر کے اندر کہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ دے بس وہ مجھے پیار کرتا ہے نہیں تو پیار نہیں کرتا مجھے تو ساری دنیا کے بارے میں اس کے اندر ہیٹ پیدا ہو گئی کیونکہ اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے وہ تو جوڑ نے اس کو جوڑ دیا نیچر سے کہ لوگوں کے اندر جو ہیٹ ہوتا ہے ہر آدمی کے اندر تو وہ کوئی نیچر ہی میں ہیٹ ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کے پیمپرنگ سے یہ ہیٹ ڈیولپ ہوتا ہے اب دیکھیے کہ ماں باپ کتنا بڑا کتنا بڑا کرائم کر رہے ہیں کرائم کہ سوسائٹی کو ایسے بچے سپلائی کر رہے ہیں جو سوسائٹی سے ہیٹ کریں یعنی ہر گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں کس لیے کی سوسائٹی میں جائے وہ گھر کا بچوں کو پیدا کر کے سوسائٹی میں بھیجتا ہے کیونکہ ہر گھر ایسے بچے بھیج رہا ہے سوسائٹی میں جو سوسائٹی سے ہیٹ کریں تو ہر گھر ہر گھر جو ہے پیمپرنگ کے نام پر ہیٹ کا کارخانہ ہے یعنی اپنے بچے کے لیے پیمپرنگ اور دوسروں کے لیے ہیٹ یہ سارے گھروں کا حال ہے اور سب لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کو فیور دے یہی جانتے ہیں کہ فیور نہ دے تو زیادہ بڑی چیز دیں گے وہ وہ انسینٹو میں بولتا احمد آباد گیا تو وہاں پر میں ہوٹل میں ٹھہرا تھا ایک سام سے ملنے کے لیے آئے تو ایک بچہ تھا جو اچھا خاصا تھا بچہ یعنی بالکل ایک دم چھوٹا نہیں تھا وہ گود میں لیے ہوئے تھے یعنی بیٹھے تب بھی گود میں لیے ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس بچے کے کون ہیں تو انہوں نے بہت ہی تھوڑا فخر کے انداز میں کہا کہ میں اس کا باپ ہوں میں کہا نہیں آپ اس کے دشمن ہیں وہ کیسے نے کہا کہ آپ خام خواہ اس کو جیب گود میں لیے ہوئے اس کو اتاری چلے پھرے وہ نہیں وہ میرا بچہ کمزور ہے اس لیے میں گود میں لیا میں کچھ نہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں اب اتاری اس کو تو صاحب بچہ دل بچے دوڑنے جسے پجرے میں سے چڑیا کھول دیا تو ہو بڑے گی سارے باپوں کا حال ہے ہر باپ اپنے بیٹے کا دشمن ہے میں پہلے بھی تھا اب تو بہت بڑھ گیا ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بعد کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ ماں اپنا آقا جنے گی یعنی بیٹا جو ہے اس کا آقا ہوگا تو آقا کا مطلب یہی ہے آقا کا مطلب مالک تو جو خادم ہوتا ہے وہ باپ کے اشارے پہ وہ آقا کے اشارے پہ چلتا ہے جو آقا نے کہہ دیا وہی کرنا ہے یعنی ماں پیدا کرے گی بچے کو اور بچے کہنے پہ چلے گی کا مطلب یہ ماں جو ہے اور باپ دونوں اپنے بچے کہنے پہ چلیں گے بچہ کہے گا کھلونا تو کھلونا لائیں گے جا کے بازار سے بچہ کہے گا ٹافی ٹافی جا کے لائیں گے بچہ کہے گا مجھے کار چاہیے تو کار جا کے لائیں گے غرض کہ جو بچے سے منہ منہ سے وہ, وہ کریں گے وہ یہی مطلب حدیث کا کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچے کے کہنے پر چلیں گے تو وہی آج کل ہو رہا ہے تو یہ جو پیمپرنگ کلچر گھروں میں آ گیا ہے یہ بچوں کو تباہ کر رہا ہے دو تباہی تو کھلی ہوئی ہے نمبر ایک بچوں میں اسٹرگل کے بجائے فیور چاہنے رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں مجھے فیور ملے حالانکہ اسٹرگل سب سے بڑی چیز اسٹرگل ہے اور دوسری چیز یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر ایک سے نفرت کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے مجھے جو پیار دیا تھا وہ پیار تو باہر دنیا میں کوئی دے نہیں رہا ہے جسے میں ریڈیو سنتا ہوں دلی میں ریڈیو بہت آتا ہے بچوں کے پروگرام آتے رہتے ہیں اب تک میں نے جو سنا ہے ہر بچہ کا میری ماں میرا باپ بس یہی کرے گا وہ کوئی نہیں کہا میرا سماج میری سوسائٹی یہ کوئی نہیں کہتا بس تعریف کرتا ہے میرے باپ میری ماں ایسا میرے باپ ایسا اور میرا میرا وطن میرا سماج میرا میری سوسائٹی اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا وہ آدمی اپنے ماں باپ کے لیے تو اس کے دل میں بہت پیار ہے اور سماج کے لیے نفرت ہے اور یہ اسی کی وجہ سے ہے تو اس حدیث میں جو ہے کہ باپ کو سب سے بڑی چیز جو دینا چاہیے اپنے اولاد کو وہ ہے آداب حیات science of life art of thinking principle of life سب سے بڑی چیز یہ ہے کیونکہ بعد کی زندگی میں جب بچہ دنیا میں داخل ہوگا جب سماج میں آئے گا جب سوسائٹی میں وہ اپنا کام شروع کرے گا تو جو چیز کام آئے گی اس کے اس کے اپنی اس کے اندر جو کیا صلاحیت اس کے اندر اپنی ایبلٹی کیا اس کے اس کی ہے ماں باپ پڑھ چکے ہوں گے اب ماں باپ نہیں ہوں گے اس کو بیکنگ کرنے کے لیے اس کو سپورٹ دینے کے لیے اب تو خود کھڑا ہونا ہے اس کو سماج میں تو مستقبل کے اعتبار سے جو چاہیے وہ پیمپرنگ نہیں ہے وہی ہے عقل حیات وزڈم تو کتنی زبردست اس حدیث میں یہ بات ہے کہ تم بچے کو اگر یہ ذہن بناؤ گے کہ میں تو اسپیشل ہوں تو باہر بھی چاہے گا اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے باہر نہیں ملے گا تو کیا ہوگا ٹینشن چھجلاہٹ مایوسی نفرت یہاں تک وائنس آ جائے گا تو بچوں کو ایسا بناؤ کہ وہ باہر اسپیشل ٹریٹمنٹ کی امید ہی نہ رکھیں وہ یعنی گھر میں اسپیشل ٹریٹمنٹ نہ باہر اسپیشل یعنی ٹریٹمنٹ گھر اور باہر کا جو کنٹراڈکشن ہے ختم کر دو گھر میں وہی ان کے ساتھ جو باہر ان کے ساتھ ہونے والا ہے یعنی بڑے ہو کر جب وہ جائیں گے سوسائٹی میں تو وہاں ان کو جو ٹریٹمنٹ ملے گا وہی ٹریٹمنٹ تم گھر میں بھی دو ان کو تب پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی انٹیگریٹڈ پرسنالٹی صحیح پرسنالٹی صحیح تھنکنگ تو اس چھوٹے سے حدیث میں بہت بڑی حکمت بتا دی گئی ہے ماں ڈہرا ورد ہو نہ آسنا من ادبن حسن اس کا مطلب یہی ہے کہ سب سے اچھی چیز جو کوئی باپ دے سکتا ہے اپنی اولاد کو وہ ادب حسن ہے یعنی اچھے آداب حیات سائنس آف لائف وزڈم عقل آرٹ آف تھنکنگ کیسے زندگی کے معاملات میں سوچیں تو آپ جانتے ہیں سوچنے کے معاملے میں کیا ہوتا ہے بہت جلد لوگ نیگیٹو تھنک کرنے لگتے ہیں تو باپ باپ چاہیے کہ وہ ان کا پازیٹو تھنکنگ کی سائز پیدا کرے بہت جلد لوگ وائلنٹ وائلنٹ ہوتے باپ کو چاہیے پیشنٹ بن کر رہنا ہے بیٹا کیا جاتا ہے ایکسپریشن پڑ جاتا ہے زیادہ امید باپ کو چاہیے کہ نہیں تم ریئلسٹ بنو زیادہ امید مت کرو ریئلسٹ بنو ایسے کیا ہوتا ہے کہ بیٹے جم کر دیتے ہیں کسی اس میں اپنے مائنڈ میں ان کے ایک ہے اور اس کو لے کے جم کر گئے باپ سکھا جائے کہ نہیں you have to be realist پہ سمجھو کہ سچویشن کیا ہے کیا اچیویبل ہے کیا اچیویبل نہیں ہے تو ریزلٹ اور پیدا کرے یعنی باپ پوچھائے گا اپنے بیٹے ریزلٹ اور جہاں ریزلٹ نکلنے والا ہے وہاں تو تم کو آگے بڑھنا چاہیے نہیں تو آگے نہیں بڑھنا چاہیے یہ سب ہے آؤٹ آف تھنکنگ ایسے باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو بتایا کہ اپرچونیٹی کو اویل کرو بجائے اس کے کہ تم مسائل سے ٹکراؤ پرابلم سے ٹکراؤ پرابلم کو اوائڈ کرو اپرچونیٹی کو ڈسکور کر کے اس کو اویل کرو یہ سب حیات تو باپ یہ سب بتاتے نہیں خالی فیور دیتے رہتے ہیں اور بالکل انکھڑ حالت میں بیٹا جو ہے سوسائٹی میں آ جاتا ہے اور زندگی پر کیا آئے گا ٹینشن میں جیے گا نفرت میں جیے گا طرح طرح کی پرابلم رہے گا پھر آخر میں ڈائبٹک ہو جائے گا اور بلڈ پریشر بڑھ جائے گا یہ پورا سماج کو آج کل یہی حال ہو رہا ہے انہوں نے کہا تھا اکبر نے کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر یعنی آدھی عمر ہوٹلوں میں کٹی اور اس کے بعد آدھی عمر جو ہے اسپتال میں کٹی آج کل ویسٹرن ورلڈ میں کہا جاتا ہے کہ کمائی کا جو آدمی کمائی کرتا ہے آدھا جاتا ہے اس کو اس میں کھانے پینے کا بل ادا کرنے کے لیے آدھا جاتا ہے ڈاکٹروں کا بل ادا کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو سوچ سوچنے کا طریقہ نہیں معلوم اور ذمہ داری کس کے ماں باپ کی ہے میں بھی ایئرپورٹ پہ آ رہا تھا تو میں دیکھا کہ ایک ایک, ایک, وہ تھے مرد عورت دونوں ساتھ چل رہے تھے تو ایک بچہ تھا خام خواب باپ گود گود میں لیے ابھی ایئرپورٹ پر اب میں دلی ایئرپورٹ پر میں دیکھا تھا اب وہ اچھا خاصا لڑکا ہے وہ سانس چل سکتا ہے پاپ سے وہ گود میں لیے ہوئے اس کو میں فیور کرتا ہوں آئی ڈو فیور تم چل رہے ہو بچوں کو اتار دو وہ بھی دوڑے تمہارے ساتھ دوڑ چل کر کچھ ہاتھ پاؤں کی حرکت ہو اس کی گود میں لینے کی کیا ضرورت ہے ایسے میں دیکھا کہ اس میں ایک بچے نے ایئرپورٹ پر کھانے کے لیے مانگا اب باپ جلدی سے دور گیا کھانے پینے لے آیا اور لڑکے نے کچھ کھایا کچھ چھوڑا اب جو جب جہاز میں گئے تو جہاز میں جب کھانا آیا تو وہاں بھی کچھ کھایا کچھ چھوڑا کیونکہ پیٹ بھرا ہوا تھا اس کا تو وہاں پیسہ برباد وہاں پیسہ برباد وہاں بھی کھانا برباد وہاں بھی کھانا برباد تو جو مجھ سے نکل گیا بچے کے وہی کرنا ہے تو سارا آپ سوچیں اگر تو لگے گا کہ اس چھوٹی سی حدیث میں راز بتا دیا گیا ہے زندگی کا نیکسٹ جنریشن کو کیسے تم ٹرین کرو یہ بتا دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل ڈگری جو ہے اس سے بڑی چیز ہے بزدم آج کل لوگ سب زیادہ جو کوشش کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کوئی پروفیشنل ڈگری مل جائے سارا پیسہ اسی میں خرچ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ پروفیشنل ڈگری آپ کو ایک جاب دیتی تھی لیکن جلدی کی عقل نہیں دیتی اس لیے آپ دیکھیے پروفیشنل ڈگری آپ نے دلوائی ان کو کو جاب مل گیا اب اس کو اللہ لو میرج کیا دونوں اور پھر آپ لڑائی ہوگی لو میرج ہوتی ہے اور وہ سپریشن میں ختم ہوتی ہے کیوں ان کو راجایات نہیں معلوم وزڈم نہیں معلوم تو جاب ڈگری ہے جاب ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے لیکن شادی میں سپریشن کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ عقل نہیں ہے مجھے پتا نہیں کہ لائف کس چیز کا نام ہے تو بار یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حدیثیں ہیں کوئی لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں ہمیں حدیث ضرورت نہیں ہمیں قرآن کافی ہے یہ بالکل دیوانگی کی بات ہے حدیثوں میں اتنی بڑی بڑی وزڈم ہے اتنی بڑی بڑی حکمت کی باتیں ہیں کہ اگر حدیثوں کو چھوڑ دیں آپ تو آپ بالکل یعنی آپ کے پاس صاحب بیکری کا کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ بن کر رہ جائیں گے کیونکہ قرآن میں جو ہے قرآن میں آئیڈیالوجی بتائی گئی آئیڈیالوجی باقی جو ڈیٹیل ہے وہ سب تو حدیث میں ہے اسی میں سے ایک ہی حدیث ہے